اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مختصر کلام جس موضوع پر ہو رہا ہے عنوان ہے گمن جیسوں سے گمن سرگودوی جیسوں سے دینی مسائل سننا حرام ہے یا کہہ لیں گمن جیسوں کو دینی مسائل بیان کرنا حرام ہے دلیل ہمارے علماء کرام نے تو کہا اسلام نے عالم کا معنی لکھا ہے جیسا کہ در مختار شریف میں ہے والعالم من يستخرج المعنى من التركيب کما يحق وينبغي عالم وہ ہے جو کلام سے معنی کو جس طرح کے حق بنتا ہے اور مناسب ہے اسی طرح نکال سکتا یہ عالم کا معنی در مختار میں موجود ہے میرے دوستو اگر آپ اس کو یوں کہہ لیں جو معرفت نصوص رکھتا ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے شامی شریف میں خزانت الروایات کے حوالے سے پہلی جلد کے اندر عالم کا یہ معنی بھی بتایا گیا ہے یہ جو شخص ہے گمن کسی دوست نے توجہ کرائی یہ عبارت غلط پڑتا ہے جیسا کہ ابھی میں سناتا ہوں بتاتا ہوں آپ جو شخص عبارت غلط پڑے وہ مانا سے نہیں سمجھ سکتا جو مانا صحیح نہ سمجھ سکے وہ غیر عالم عالم نہیں اور جو غیر عالم ہے اس کو مسائل دینیا مسائل فقہیہ بیان کرنا حرام ہے آپ گمن عبارت کی غلطیاں دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کا کلپ ہے فتح قاضی خان میں ہے ولو لیزنی امراۃ فضنا بہا لا حد فی قول ابی حنیفت رحم اللہ تعالی یہ پڑھ رہا ہے فتح قاضی خان کے حوالے سے ولو استاجر امرات اور ترجمہ کر رہا ہے اگر کوئی شخص عورت کرائے پہ لے اجرت پہ لے اس کو اتنا تمیز نہیں ہے ترجمہ تو کر رہا ہے کوئی شخص اجرت لے اجرت پر لے تو امراطن اس کو برفو پڑ دیا اس کو تمیز نہیں ہے تو کے ساتھ مرفو فائل ہوتا ہے ترجمے میں تو فائل بنا رہا ہے شخص کو عبارت میں فائل بنا رہا ہے امراض کو یہ اس کا علمی حال ہے پھر مختار کی عبارت پڑتا ہے والحق کو وجوب اور دے کل مستا اجیرا لفظ ہے کل مستا اجارا تھے جیم کے فتح کے ساتھ اس میں مفرول کا سیکھا ہے اس کو پڑھ رہا ہے کل مستاجرت علم خدمت وہ اجرت پر لینے والی عورت ہے کیا عورت تو اجرت پر لی جا رہی ہے اس کو لینے والا مرد ہے تیرے عبارت کے مطابق تو مانا گا خدمت پر لینے والی اجرت پر لینے والی عورت خدمت کے لیے اجرت پر لینے والی عورت کتنا غلط ترجمہ ہے تو میرے بھائی ہو یہ شخص اس طرح کے لوگ ان کی بدعقیدگی کی نصرصت جو ہے نا اس کو الگ بھی رکھ لیا جائے تو ان کی جہالت کی نحوست ان سے پرہیز کرنے کو واجب کرتی ہے لہذا آگے جو سینکڑوں کی تعداد میں اس کے سامنے الو کی طرح سر پھینک کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ کون سے مقام پر بیٹھے ہو کس کے آگے بیٹھے ہو جس کو عربی بھارت پڑھنا نہیں آتا اس کا ترجمہ صحیح کرنا نہیں آتا تو مسائل کیا سمجھے گا کیا بیان کرے گا اور اس کا یہ ذہن میں رکھنا اس کا یہ کلام ہے میں حال بتا رہا ہے اردو کی کتابیں پڑھتا ہے پھر اپنی عزت اور اہل علم میں اپنی حیثیت بنانے کے لیے عربی بار سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن کیونکہ جال سازی جال سازی ہے تو حضرت کے منہ سے وہ الفاظ جب عربی کے نکلتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف اردو دان ہے اس ایسے اندھوں میں کانے کی طرح پڑی ہوئی ہے ایسے لوگوں سے دین لینا حرام ہے حرام ہے خبردار لینا رہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ